اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا پھر ایک مدت مقرر فرما دی اور ایک مقررہ مدت اس کے یہاں اور بھی ہے پھر بھی تم شک کرتے ہو